بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ألف ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين سورت البقرہ قرآن کریم کی دوسری سورت اور ان سات سات صورتوں میں سے یہ پہلی عظیم صورت ہے جن سات صورتوں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو ان سات پہلی صورتوں کو اخذ کر لیتا ہے من اخذ السبع الاول من القرآن فهو حضر کہ جو پہلی انسان صورتوں کو اخذ کر لیتا ہے کیا مطلب ہے اس بات کا کہ ان کو سمجھ کر ان کا علم حاصل کرتا ہے ان پر عمل کرتا ہے تدبر کرتا ہے فرمایا کہ وہ حبر ہے یعنی بہت بڑا عالم ہے سبحان اللہ اس امت کا وہ بڑا عالم ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان صورتوں میں اللہ عبد نے جو حکمتیں احکامات مواحد اور اس میں جو تربیت فرمائی ہے امت اسلامیہ کی اور یہ تمام چیزیں بیان فرمائی ہیں وہ بہت عظیم ہیں اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو قرآن کریم عطا فرمایا ہے یہ جامع ہے اس میں پچھلی تمام امتوں کے تمام ادیان کا خلاصہ بھی موجود ہے اس میں جو اللہ رب العزت کا قرب اس کے ساتھ تعلق اور اللہ کے مقابلے میں جو انقیاد ہے انسان کا جھکنا اللہ سے محبت اور عبادت یہ تمام امور اور کس طرح سے انسانیت کی فلاح انسان کی عظمت کے لیے اور آخرت میں اللہ رب العزت کے کامل نور کا مستحق بننے کے لیے جو بھی چیزیں اسباب موجود ہیں یہ قرآن کریم ان تمام کا جامع ہے بلکہ اس میں وہ کمال بیان کے ساتھ جمع ہو گئی ہیں اور یہ کتاب ایسی ہے جو سابقہ تمام کتابوں سے ہمیں جو ہے وہ مستغنی کر دیتی ہے ہمیں ان کی ضرورت نہیں رہتی جو قرآن کریم اسے سے کرتا ہے اس کو یہ کتاب کافی اور شافی ہو جاتی ہے ہر اعتبار سے ہر اعتبار سے اس میں ہدایت کاملہ موجود ہے تو اللہ کے رسول فرمایا کہ وہ بھی تو مکان تورات اب توال فرمایا کہ مجھے تورات کی جگہ پر جو ہے وہ سات طویل صورتیں عطا فرمائی گئی تورات کی جگہ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سات طویل صورتیں عطا فرمائی یعنی یہ جو سات صورتیں ہیں سب آبال اور اس میں جو ہے وہ صورت البقرہ پہلی اس کے بعد آل عمران اس کے بعد النساء المائدہ اعراف انعام یہ چھ ہو گئی اور پھر صورت الانفال اور بعض قول کے مطابق جو ہے وہ انفال اور توبہ کو ملا کر ایک صورت اگر شمار کیا جائے تو یہ سات صورتیں تو فرمایا کہ مجھے یہ سات صورتیں دی گئی ہیں اور تورات میں چونکہ احکامات ہیں اور موسا علیہ السلام کی شریعت میں اللہ رب العزت نے کچھ قوانین رکھے محکم قوانین قوانین تھے ان کی شریعت کے مطابق جن کا پابند کیا گیا ان کی قوم کو تو قرآن کریم میں قوانین ہیں اس کے اندر قوانین اور احکامات بھی موجود ہیں جن میں انسان جن کا پابند ہوتا ہے اور انسان کو وہ لازم کرتی ہیں کہ وہ ان پر عمل پیرا ہو عوامر ہیں نواحی ہیں اور ان چیزوں کا مجموعہ اس کے اندر موجود ہے اور پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ اٹھے تو مکان زبور المعین فرمایا کہ زبور کی جگہ پر مجھے جو ہے وہ وہ صورتیں عطا فرمائی گئی ہیں معون وہ صورتیں ہیں جن کی آیات کی تعداد جو ہے وہ سو کے قریب ہے تو یہ وہ اللہ کے رسول کو عطا فرمائی گئی ہے اور آپ جانتے ہیں کہ زبور کا جو خاصہ تھا مضامیر داود کہ اس کو پڑھنے کا انداز تھا کہ داود علیہ السلام جب اس کی قیرات کرتے تو فرمایا کہ یوسف و فعیر تو جو ہے وہ پہاڑ بھی ان کے ساتھ اور جو جو پرندے ہیں وہ بھی ان کے ساتھ اللہ کی تصویر کرتے ان میں اللہ کی حمد و ثناء کے کلمات ہیں تو اس قرآن میں وہ بھی موجود ہیں سبحان اللہ اور آپ جانتے ہیں کہ یہ جو سو آیات والی صورتیں ہیں عام طور پر ان کی تلاوت جو ہے وہ صبح فجر کی نماز میں کی جاتی ہے جیسے کہ سنت مبارکہ بھی ہے اور پھر فرمایا کہ وہ تو مکان المسانی کہ مجھے انجیل کی جگہ پر جو ہے وہ مسانی یہ صورتیں دی گئی ہیں تو ان کے بارے میں علماء کے دو اقوال ہیں ایک تو یہ کہتے ہیں کہ مسانی سے مراد وہ صورتیں ہیں جو سات لمبی صورتوں کے بعد شروع ہو جاتی ہیں اور پھر یہ چلتی ہیں مفصل تک مفصل یعنی ایک قول کے مطابق سورہ کو سے شروع ہو جاتی ہے صورتیں پھر سورہ ناز تک چلتی ہیں ان کا ذکر حدیث کے آخر میں بھی آ رہا ہے اور کچھ نے کہا کہ نہیں سورہ قاف سے یہ سے شروع ہوتی ہے بہرحال تو یہ جو مسانی ہے وہ کہتے ہیں کہ سات لمبی صورتوں کے بعد انہی کے مضامین کی جو ہے وہ تائید اور انہی کے مضامین کا کی تکرار اور اس کی جو ہے وہ تاکید ان کے اندر موجود ہے اور یہ صورتیں جو ہیں وہ مفصل تک یہ کہلاتی ہیں کچھ نے کہا کہ نہیں یہ معون کے بعد جو صورتیں ہیں اس ان سے مراد وہ ہیں کہ وہ ان سے پہلے ہیں اور یہ ان کے بعد ہیں پھر مفصل تک تیسری چیز تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بلکہ یہ چوتھی آ گئی سات لمبی صورتیں اور اس کے بعد پھر یہ معین ہے اس کے بعد پھر فرمایا کہ المسانی اور فرمایا تو بالمفصل اور مجھے فضیلت دی گئی ہے مفصل کے ساتھ سبحان اللہ یہ کسی کی جگہ پر نہیں ہے اس کا کسی کے ساتھ موازنہ نہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے فضیلت دی گئی ہے مفصل کے ساتھ اور مفصل میں بھی کس میں ہیں تین اس میں پھر جو ہے وہ طوال ہے اوساط ہے اور ہیں یعنی ہے صورتیں مفصل ہیں سورہ قاف سے شروع ہوتے ہوئے اور پھر اوساط ہیں درمیانے درجے کی ہیں اور اس کے بعد پھر قصار جو چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں مفصل ان میں بار بار تفصیل ہوتی ہے فصل ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اس بنا پر ان کو مفصل کہا گیا یا علماء نے کہا کہ یہ مکم ہے کیونکہ ان میں عقائد کا بیان زیادہ ہے لہٰذا ان میں آپ کو نسل اس طرح سے نہیں ملے گا کہ وہ جو ایک حکم پہلے تھا حکم کی جگہ پر آئے تبدیل ہو گئی حکم منسوخ ہو گیا تو یہ محکم ہے ان میں جو ہے وہ احکام اس اعتبار سے زیادہ ہے مفصل یہ بھی حدیث موجود ہے نبی کریم کی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے بھی صورت ہے آج وہ صورت البقرہ ہے یہ بہت عظیم صورت ہے ہم کوشش کریں گے بید اللہ تعالیٰ کے جو سات لمبی صورتیں ہیں اسب و طوال ہم کوشش کریں گے کہ ان کو ہم اس سال میں مکمل کر لیں سب کی سب یا غالب حد تک مکمل کر لیں ان شاء اللہ مراج لہٰذا بہت تفصیل میں ہم نہیں جائیں گے ہم جو بنیادی مفہوم ہے جو ہماری تربیت کے لیے ضروری ہے اور کلام اللہ کا جو بنیادی اسلوب ہے لغت کا اور پھر سنت نبی کے اس کو دائرہ کار میں رکھنے کے بعد جو شرح ہمیں سمجھ آتی ہے قرآن کی تشریح اور قرآن کا مفہوم جو ہم اخذ کرتے ہیں جو ہماری زندگی میں نور اور روشنی پیدا کرتا ہے انشاءاللہ اس کا بیان ہم کریں گے اللہ تعالیٰ جیسا کہ ہم کر رہے ہیں تو آج کا درس کچھ تھوڑا سا مفصل ابتدائی کے طور پر اس لیے ہو جائے گا کیونکہ اس میں کچھ ایسی باتیں ہیں جو اصولی باتیں ہیں جن کا جاننا ضروری تھا ان صورتوں کے شروع کرنے سے پہلے اور خصوصاً صورت البقرا کی ابتدا سے پہلے کیونکہ صورت البقرا بہت ہی عظیم صورت ہے اس صورت کی اپنے فضائل بہت سے بیان ہوئے ہیں قرآن کریم میں اور اس کے پھر اسما بھی ہیں جو اس کی عظمت پر جو ہے وہ دلالت کرتے ہیں جیسا کہ اللہ کے رسول کہ کے نق ان انسلام اور فرمایا کہ ان سلام القرآن صورت البقر کہ ہر شے کی ایک کوہان ہوتی ہے چوٹی اور بلندی ہوتی ہے ٹھیک ہے اور فرمایا کہ قرآن کریم کی جو چوٹی اور بلندی ہے وہ صورت ہے یہ بہت عظیم صورت ہے اور یہ طویل ترین صورت ہے قرآن کریم کی آیات کے اعتبار سے بھی اور زمانہ نزول کے اعتبار سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو اس صورت کے نزول کا آغاز ہو گیا پہلی آیت جو آپ پر نازل ہوئی صورت البقرہ کی اس کا آغاز وہاں سے ہو گیا اور اس کے بعد پھر یہ جو آخری آیت ہے قرآن کریم کی وہ صورت البقرہ میں سے ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اس میں آخرت کا ذکر ہے کہ اس روح سے ڈر جاؤ جب تمہیں اللہ کے پاس لوٹایا جائے گا ٹھیک ہے تو یہ آخری آیت جو ہے قرآن کریم کی یہ سورت البقرہ میں سے ہے تو زمانہ نزول جو ہے سورت البقرہ کا وہ کل کی کل مدنی زندگی ہے جو دس سال پر محیط ہے اس سے اندازہ کیجئے کہ یہ کتنی جامع ہے اور اس میں کتنی عظمت ہے اس اعتبار سے بھی کہ اس کے اندر تفاصیل موجود ہیں ٹھیک ہے اس میں تمام طرح کے احکامات معاشرت گھریلو معاشرت تدبیر تدبیر المنزلی اور اس طرح سے سیاست مدنی یہ تمام قسم کے احکامات پھر اس میں امہات ال جو عوامر ہیں وہ تمام کے تمام موجود ہیں توحید کا بیان ہے تمام عبادات کی جو بنیادی بنیادی جو عبادات ہیں اصول ہیں وہ موجود ہیں نماز کا بیان ہے الصلاۃ الزکا الحج السیام اور اس طرح سے جہاد کا بیان ہے اور اس طرح سے پھر جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ باہمی جو معاشرت ہے اس میں نکاح و طلاق کے مسائل کا بیان ہے ایمانیات کا بیان ہے توحید کا بیان ہے یہ تمام کے تمام ابن کثیر نے کہا کہ اس میں ایک ہزار عوامر ہیں ایک ہزار اس میں احکامات حکم ہیں یعنی عوامر ہیں ایک ہزار نواحی ہیں ان سے منع کیا گیا اور پھر مزید آپ تفاصیل میں جائیں تفصیل کی کتابوں کو اٹھائیں گے آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اس میں کتنی اس اعتبار سے بھی عظمت ہے اور پھر اس کی خاص فضیلت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخوال سے کچھ احادیث سے ثابت ہوتی ہے صحیح احادی سے جن میں ایک یہ ہے کہ اللہ کے رسول فرمایا اقرا القرآن یوم القیامت شفیع علی اصحاب ہی قرآن کریم کی تلاوت کرو اس کو پڑھو اس لیے کہ قیامت کے روز یہ اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارشی بن کر آئے گا اللہ کی بارگاہ میں اور پھر آپ نے اس کے بعد یہ عام بیان کیے نا قرآن کریم کو اللہ کے رسول نے عام بیان کرنے کے بعد پھر تخصیص کی بات تعمیر اور خصوصاً فرمایا اقرا الزہراوین کہ دو نوروں کی تلاوت کیا کرو ان کو پڑھا کرو فرمایا الفقرا تھا وصورت عالیہ عمران ایک جو ہے وہ سورت بقرا اور دوسرا جو ہے وہ عالیہ فرمایا کہ ان کو پڑھا کرو ان دو صورتوں کو دو نوروں کو تھا وہ عمران کیوں غیا پڑھا او فرقان من فرمایا کہ اس لیے کہ یہ دو صورتیں قیامت کے روز اپنے پڑھنے والے کے لیے اس طرح سے آئیں گی اس کے سر پر سایہ فگن سایہ کیے ہوئے آئیں گی جیسے کہ جو ہے وہ دو بادل ہوتے ہیں یہاں فرمایا کہ غیا یا تان روشن بادل روشنی کو سورج کی روشنی کو بھی غیا بولتے ہیں یعنی اس میں سفید بادل جو پر نور ہوتا ہے اس کی مانند اپنے پڑھنے والوں کے سروں پر یہ آئیں گی اور یہاں پھر فرمایا کہ اسے پرندوں کی ڈار ہوتی ہے جو صف بنا کر ایک سائے کی مانند ایک بادل کے مانند آپ کو نظر آتے ہیں اس طرح سے یہ آئیں گی اپنے پڑھنے والے کے لیے اس کے اوپر موجود ہوں گی فرمایا تو حا اصحابہما اور یہ اپنے پڑھنے والے کے لیے حجت کریں گی اس کے لیے حجت بن جائیں گی اللہ کی بارگاہ میں اس کے حق میں وکالت کریں گی کہ اللہ اس کو جہنم سے نجات دی جائے عذاب سے نجات دی جائے اور جنت میں داخل کیا جائے کیونکہ ہمیں پڑھا کرتا تھا ہماری تلاوت کیا کرتا تھا اور پھر اللہ کے رسول نے اس کے بعد پھر مزید تخصیص فرمائی قرآن کریم سے تخصیص فرمائی دو صورتوں کا ذکر فرمایا اور اس کے بعد پھر سورہ بقرہ کی مزید تخصیص فرمائی اور فرمایا اقرا و سورت البقرا اس سورہ بقرہ کی تلاوت کی کرو کیونکہ فن اقدہ برا کا وہ ترکہ حسرا ولا البطلا کیونکہ اس صورت کو پڑھنا اس کو پکڑنا اس سے تمسک کرنا یہ برکت ہے سراپا برکت ہے جس گھر میں یہ پڑھی جائے وہاں برکت ہی برکت ہو جاتی ہے جو انسان پڑھتا ہے اس کے باطن اور ظاہر میں اللہ کی برکات پیدا ہو جاتی ہے اور وہ برکات سے معمور ہو جاتا ہے بزن اللہ تعالیٰ جتنا اس صورت پر ایمان ہوگا جتنا اس سے تمسک ہوگا جتنا اس پر عمل ہوگا اس اعتبار سے برکات ملتی چلے جائیں گی اور فرمایا اس کو چھوڑنا حسرت ہے اس صورت کو چھوڑنا حسرت ہے اور فرمایا کہ یا وہ ہے والا اور باطل پرست اس کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتے وہ اس کے سامنے نہیں ٹھہر سکتے اور پھر علماء نے تفسیر کی جو با صحابہ سے بھی منقول ہے البت والا سے مراد جادوگر جادو کرنے والے لوگ ٹھیک ہے اب دیکھیے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے امید رکھتے ہوئے بیت اللہ تعالیٰ اللہ کے گھر میں بیٹھ کر ان نور کے مراکز میں جو اللہ کے گھر ہیں جو نور کے مراکز ہیں یہاں بیٹھ کر اللہ کا قرآن سننا اور سورہ بقرہ کی تفسیر کو سننا اللہ کی رضا کے لیے خالص انشاءاللہ جس کو کوئی بھی ایسا مسئلہ ہے کہ سحر کا مسئلہ ہے یا نظر بد یا ایسی کوئی شیطانی وہ پریشانی کا شکار ہے جو شیطان کی طرف سے ہے رکس جو بھی ہے شیطانی تو اللہ کے رسول فرمایا کہ الرمائے الباک تو یہ تمام کے تمام دور ہو جائیں گے یہ ختم ہو جائیں گے اور اللہ اس کو پاک کر دیں گے ان تمام برے اور خبیز اثرات سے اتنی عظیم یہ صورت ہے کہ شیطان اس کے سامنے نہیں ٹھہر سکتا اور کوئی حرج نہیں اگر میں آپ کو یہ بات ہی بتا دوں کہ میں نے یہ فیصلہ جو صورت البقرہ کا کرنا تھا اس کے بارے میں میں اتنا جو ہے وہ حتمی نہیں تھا کہ مجھے یہی صورت پڑھانی ہے میں سوچ رہا تھا ہمارے پاس محترم دوستوں نے مشورہ دیا کہ آپ صورت الشورا شروع کر لیجیے یا کوئی اور صورت جو ذہن میں آئے تو میں اس میں سوچ رہا تھا تو میں نے رات کو خواب دیکھا اور اس خواب میں میں نے یہ دیکھا اس کا مفہوم یہ تھا کہ شیطان کو بہت تکلیف ہے اس مسجد کے حوالے سے جو ہم تفسیر کو بیان کرتے ہیں تو اس نے مجھے اس خواب میں مختلف منفی چیزیں اور ڈرانے کی کوشش کی لیکن تعالی تعالیٰ نے اس خواب میں مجھے اس پر غالب فرمایا اور میں نے اللہ کے ذکر کے ساتھ اس پر غلبہ حاصل کیا اور اگلے دن میں نے یہ فیصلہ کر لیا اس خواب کو دیکھنے کے بعد اور اس پر غور و فکر کرنے کے بعد میں نے یہ سوچ لیا کہ مجھے سورہ بقرہ ہی پڑھانی ہے اور جب میں نے یہ فیصلہ کیا تو اگلی رات مجھے پھر خواب آیا جس میں میں نے یہ دیکھا اللہ کی رحمت سے کہ میں نے ایک سانپ ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے جس کو میں نے مار دیا ہے اور وہ مردہ ہے اور وہ ختم ہو چکا ہے تو یہ سبحان اللہ بہت بشارت ہے بہت بڑی بشارت ہے اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے ایمان کے لیے سورہ یونس میں آتا ہے اللہ البشرا دنیا آخرا کہ اہل ایمان کے لیے دنیا کے اندر بھی بشرا بشارت ہے اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دنیا میں جو بشرا ہے ان میں سے ایک یہ سچے خواب ہیں جو اللہ کی رحمت سے دکھاتا ہے تو انشاءاللہ یہ ہم سب کے لیے بشارت ہے جو یہاں پر موجود ہیں کہ اللہ ہم سب کو اس صورت کی برکات سے فیضیاب فرمائے اور ہمارے اندر جتنے بھی ایسے شیطانی اثرات ہیں گناہوں کے معصیت کے اور دیگر جو ہمارے نفس کی کمی کی وجہ سے یا حاسدین کی وجہ سے دشمنوں کی وجہ سے اللہ ہمیں ان صحیح اثرات سیاح سے مکمل طور پر پاک کر دے اور اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے وہ اللہ علیہ کا ہی بے عزیز صورت البقرہ یہ ایک عظیم صورت ہے اور کوئی شک نہیں جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس کی عظمت میں اور یہ چند چیزیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں اس کی فضیلت کے اعتبار سے اور الحمد للہ تعالیٰ یہ صورت پہلے بھی چند بار جو ہے اس کی ابتدائی ابتدائی جو آیات ہیں وہ پڑھانے کا اتفاق ہوا پھر کافی ہم نے اس کو جو ہے وہ بزن اللہ تعالیٰ اس کے دروس جو ہیں وہ ہم نے دیے اور اس کو ہم جو ہے وہ پڑھایا اور اور اس کے جو ہے وہ برکات کو سمیٹا لیکن انشاءاللہ اس بار ہمارا جیسے کہ میں نے عرض کیا مقصد یہ ہے کہ ہم یہ جو سات لمبی صورتیں ہیں ان کو مکمل کر لیں اور یہ اللہ کے توفیق کے بغیر ممکن نہیں ہے تو اس لیے اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان کو واقع جیسے جیسا کہ سوچ رہے ہیں ویسے ان کو مکمل کر لیں سورت البقرہ جیسا کہ میں کیا کہ سورت کے نام ہیں اور مشہور نام یہی ہے جو احادیث بھی ثابت ہے البقرہ اس صورت میں جو ہے وہ ذکر ہے بقرہ کا ذکر ہے گائے کا ذکر ہے وإذ قال موسى لقومه الله تذبحوا بقرة اور یہ جو صورتیں ہیں قرآن کریم میں ان میں سے بعض صورتیں ایسی ہیں کہ جن کے نام جو ہیں وہ حیوانات کے ناموں پر ہیں جیسے کہ صورت البقرہ ہے سورت النحل ہے النمل ہے اور اس طرح سے سورہ بدھد ہے انکب ہے اور فیل ہے الفیل لیکن یہ بھی دیکھیے کہ جن صورتوں میں جن کے نام ان حیوانات کے ناموں پر ہیں تو جس جانور کا کے نام پر سورت کا نام ہے اس سورت میں اس جانور کا ذکر ایک بار آتا ہے صرف بس پھر اس مکمل صورت میں اس کا اعادہ نہیں ہے جیسے کہ سورہ بکرا میں البقرہ اس کا ایک بار صرف ذکر موجود ہے اور اس کے بعد پھر آپ دیکھیے اس میں بہت عظیم ہستیاں ہیں جو کہ اشرف فرین ہیں اللہ رب العزت ہیں اللہ کے انبیاء رسول کا ذکر ہے بیت اللہ کا ذکر ہے قبلہ کا ذکر ہے اور پھر عظیم جو ہے وہ جو لوگ ہیں اصحاب ہیں ان کا ذکر ہے یہ تمام جو ذکر موجود ہیں اسی سورہ مبارکہ میں جو عظیم ترین آیت ہے اعظم آیت آیت کتاب اللہ الکرسی وہ بھی موجود ہے یہ تمام ہے لیکن اس کا نام جو ہے وہ البقرہ اس کے نام پر ہے تو اس کے ایک اس کا ذکر ایک جگہ پر موجود ہے تو تسمیہ جو نام دینا ہوتا ہے وہ ایسا ہونا چاہیے کہ جس سے ایک چیز فوراً یاد رہ جائے اور مشہور ہو جائے تو اس اعتبار سے جو ہے وہ اس کا نام البقرہ پھر اس کی حکمت علماء نے بیان کی ہے جیسا کہ ایک واقعہ آتا ہے انشاءاللہ جب وہاں پہنچیں گے تفصیل سے بیان کریں گے اس واقعے میں آپ جانتے ہیں کہ موسا علیہ السلام نے اپنے قوم سے یہ کہا تھا کہ گائے کو ذبح کرو اللہ اس کو ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے تو انہوں نے جو ہے وہ تعویلات سے کام, کام لیا اور یہ سخت ترین قوم تھی جو کہ الباس بعد الموت یعنی موت کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کا انکار کرتی تھی اس کو مانتی نہیں تھی تو سبحان اللہ اس معجزے میں اللہ رب العزت نے ان کو اس شخص کو جس کے ایک راجہ تفسیر کے مطابق اس گائے کا ٹکڑا ذبح کرنے کے بعد لگانا تھا ایک مردہ شخص جو کہ قتل کر دیا گیا تھا اس قوم میں اور ان کے قاتلوں کا اس کے قاتل کا معلوم نہیں ہو رہا تھا تو اس کے گورسا یہ کہتے تھے کہ بتائیے کہ قاتل کون ہے اس کا تو کہا کہ اس کو جو ہے وہ ٹکڑا لگایا جائے اور وہ زندہ ہو جائے گا اس کے بعد پھر وہ بتائے گا کہ میرے قاتل کون ہے تو یہ بہت بڑی دلیل تھی کہ ایک شخص مر چکا ہے اس کو اللہ رب العزت نے زندہ کر دیا تو اس واقعے کے ذمن میں جو ہے وہ موت کے بعد دوبارہ احیاء اللہ رب العزت کا زندہ کر دینا اور زندہ اٹھا لینا یہ کتنی بڑی نشانی ہے ایمان بل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 باللہ کے اندر ایمان بال رسول داخل ہے جو اللہ پر ایمان لائے گا تو اللہ کے رسول پر بھی ایمان لائے گا اگر حقیقی ایمان ہوگا جیسا کہ اللہ کے رسول پر حقیقی ایمان لانے والا اللہ رب العزت پر بھی حقیقی اور صحیح ایمان لائے گا ایمان بالآخرت جو ہے وہ ایک الگ تصور ہے اور یہ بہت اہم تصور ہے اس لیے کہ یہ وہ ایمان ہے جس پر انسان کی کل زندگی کی اصلاح کی بنیاد ہے جس کو آخرت پر ایمان نہیں ہے جس کا یہ ایمان نہیں ہے کہ اس نے مرنے کے بعد جی اٹھنا ہے اور اس کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے اور اس کو اپنے اعمال کا حساب دینا ہے اگر انسان کے ذہن سے یہ تصور محب ہو جائے تو اگرچہ وہ اللہ کو مانتا ہو اگرچہ وہ اللہ کے رسولوں کو مانتا ہو لیکن جب اس کے ذہن سے یہ تصور محب ہو جائے گا تو نہ تو وہ گناہ سے رکے گا نہ وہ ظلم کرنے سے باز آئے گا نہ وہ بے انصافی کرنے سے باز آئے گا اور یہ معاشرہ جو انسانی معاشرہ ہے یہ انسانیت سے چل کر جو ہے وہ حیوانوں کا معاشرہ بن جائے گا ایک چیز جو انسان کو روکتی ہے بار بار وہ یہی تصور ہے مقام اور میں نے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونا ہے من خاف مقام اور کھڑا کون ہوگا جو مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے پر ایمان رکھتا ہے اسی کا اس پر ایمان ہے کہ مجھے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے ون النَّفْسَ نفس الْهَوَى ہوا ذرا غور فرمائیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نفس کی ہوائے نفس کو جو انسان نے قابو کرنا ہے اور اس کو جو اپنے ضبط میں لے کر آنا ہے اس کو اس کے ساتھ ملا کر ذکر فرمایا ہے کہ اپنے رب کے سامنے قیام ہونا ہے تو جس کو رب کے سامنے قیام کا تصور جس کے ہاں موجود ہے اور خوف موجود ہے وہی اپنے ہوائے نفس پر قابو پا سکتا ہے بے اللہ تعالیٰ بہت بڑا تصور ہے تو اس صورت میں جو ہے وہ ایمان کی ایک بہت بڑی جنس اور قسم موجود ہے صورت البقرہ اور بقرہ کے واقعہ میں پھر یہود جو کہ جن کی بہت مثال دی گئی ہے بنی اسرائیل اور موسا علیہ السلام کیونکہ ہماری شریعت کی بڑی مماثلت ہے ان کے ساتھ جیسے کہ ورقہ بن نوفل کے پاس جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا گیا اور آپ نے وہ سارا واقعہ بتایا تو انہوں نے یہی کہا کہ آپ پر جو یہ ناموس آیا ہے یعنی جبریل امین کی طرف اشارہ کیا یہ وہی ہے جو موسا علیہ السلام پر آیا تھا عیسیٰ کا ذکر نہیں فرمایا اس لیے کہ ان کو اپنی بصیرت سے یہ معلوم ہو گیا تھا تو طرح موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں احکامات تھے عوامر تھے نواحی تھے اسی طرح سے یہ جو آخری نبی ہیں ان کی شریعت میں ایسے احکامات عوامر ہوں گے نواحی ہوں گے کہ جو پہلی شریعتوں کو منسوخ کریں گے اور جن کا پابند کیا جائے گا جبکہ انجیل میں روحانی پہلو زیادہ ہے تو رات کے احکامات کو باقی رکھا گیا اور اس میں روحانیت اور تزکیہ اور اللہ کے ساتھ تعلق پر زیادہ زور ہے جیسا کہ زبور میں خوبصورت انداز سے تلاوت اور اللہ کی تصویر اور اس طرح سے جو تصورات ہیں وہ موجود ہیں قرآن کریم میں سب کچھ موجود ہے وہ سب کا جامع ہے اس میں احکامات بھی ہیں اس میں روحانیت بھی ہے تزکیہ نفس بھی ہے دلوں کا نور بھی ہے اور اس کی اطلاعات میں حسن بھی ہے اس کو پڑھنا خوبصورتی سے یہ تمام چیزیں جامع ہو گئی ہیں اللہ کی اس کتاب میں تو یہ سورہ جو ہے اس اعتبار سے بھی بہت عظیم صورت ہے اس میں یہ تمام چیزیں موجود ہیں البقرہ سورت البقرہ اس کی ابتدا جو ہے وہ ہوتی ہے الف لام میم الف لام اور میم تین اس میں حروف ہیں حروف متقطعات یا مقطعات یہ تین حروف ہیں جو حروف تہجی کہلاتے ہیں اور یہ اصل میں حروف کے نام ہیں الف نام ہے اس حرف کا جس کی آواز لہ اور اس طرح سے میم نام ہے اسم ہے اس حرف کا میم خود اصل میں صحیح جو ہے متقدمین کے حوالے سے اگر آپ اس کو دیکھیں تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ میم جو ہے اصل میں یہ نام ہے اس حرف کا جس کو ہم بولتے ہیں میم مہ کی آواز نکلتی ہے اس طرح سے لام ہے تو یہ ان تین جو حروف ہیں ان سے اس صورت کا آغاز ہوتا ہے اور صورتوں کا آغاز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکمت کے تحت مختلف انداز سے ہوتا ہے کئی صورتیں ایسی ہیں قرآن کریم میں جن کا آغاز جو ہے وہ انہیں حروف حروف مقطعات سے ہوتا ہے اور پھر اس طرح سے صورتیں بعد ایسی ہیں کہ جن کا جیسے کہ صورت ہے الفلام میم اور اسی طرح سے جو ہے وہ الفلام میم سعد قاف نون سواد کاف ہا یا عین عین حامیم سین قاف ان سے آغاز ہوتا ہے پھر کچھ صورتیں ایسی ہیں کہ جن کا آغاز جو ہے وہ قسم سے ہوتا ہے واللیل والفجر ولیال عشر اور اس طرح سے وسما ذات البروج اور پھر صورتیں ایسی ہیں جن کا آغاز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثناء سے ہوتا ہے یا تصویر سے ہوتا ہے سب کا حل اللہ سب کے الارض اور اسی طرح سے پھر سبحان اللہ الاقصى اور کچھ صورتیں ایسی ہیں کہ یعنی دو قسمیں ہیں اس میں کہ جن کا آغاز تسبیح سے یا جن کا آغاز حمد سے ہوتا ہے اللہ کی حمد و ثناء سے حمد سے ہے اور یہ بھی عجیب ہے سبحان اللہ کہ جن صورتوں کا آغاز اللہ کی حمد سے ہے انہوں نے قرآن کو بہت ایک تصویر اور برابری کے ساتھ تقسیم کر رکھا ہے پہلے سورت الفاتحہ ہے ان کے رقص اور شروع میں سورت ہے الحمد للہ العالمین اور اس کے بعد پھر ٹھیک جو ہے وہ ساتویں پارے میں ہے سورت الانعام الحمد للہ خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور پھر اس کے بعد سات پاروں کے بعد تقریباً سورت القحف ہے الحمد للہ انزل على عبد الكتاب ولم يجعل له عوجا پھر اس کے بعد ٹھیک جو ہے وہ بائیسویں بارے میں تقریباً سات باروں کے بعد دو صورتیں ہیں الحمد الحمد للہ حفاظ اور اسی طرح سے پھر یہ ہیں ٹھیک ہے تو یہ وہ صورتیں کہ جن کا آغاز اللہ کی حمد سے ہوتا ہے اسی طرح سے کچھ صورتیں جن کا آغاز استفہام سے ہوتا ہے سوال سے ہوتا ہے حل عمل انسان حل عطا کا حدیث الغاشیہ تو یہ آغاز یعنی اسلوب ہیں اسالیب ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے صورتوں کا آغاز کرنا ان میں حکمتیں ہیں اور انسان کے لیے تنبی ہے اور اس میں اعجاز ہے اور اس میں حسن ہے اور اس طرح سے پھر صورتوں کا آغاز جو ہے وہ امر سے ہوتا ہے کل واحد کل یا ایوہ الکافرون اقرا بسم ربک الذی خلق اسی طرح سے دعا ہے بعض کے بقول ویل ویل لکل اور اس طرح سے پھر تعلیف ہے یہ عید قریش جس کی ایک ہی صرف صورت ہے اور اسی طرح سے پھر جو ہے وہ ہمارے پاس جو آج ہے حروف مقطعات یا متقطعات تو یہ وہ صورتیں ہیں جن سے قرآن کریم کا جو ہے وہ آغاز ہوتا ہے حروف حجی جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ انتیس حروف ہیں عربی کے اور اس میں جو ہے حروف مقطعات ان میں سے جو ہے جو آئے ہیں بلا تکرار وہ ان کا نصف یعنی چودہ حروف ہیں چودہ حروف ہیں ان کا نصف جو کہ ان کا نصف بنتا ہے تقریباً ویسے اگر بغیر تکرار کے دیکھیں تو پھر وہ اٹھہتر حروف بنتے ہیں اٹھہتر حروف جو کہ قرآن کریم میں آئے ہیں بطور حروف مقدعات اب یہ جو حروف مقدعات ہیں ان کا مفہوم کیا ہے اس کے بارے میں بہت سی تفاصیل اور بہت سے جو ہیں وہ اقوال ہیں تو ان کی ہم وہ تفصیل میں نہیں جائیں گے تیل قال کے اندر نہیں جائیں گے مختصر بات یہ ہے یہ جو حروف ہیں جیسا کہ میں نے آپ کیا ایک بات واضح ہے کہ یہ حروف کے اسما ہیں نام ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ نام بذات خود ایک معنی رکھتا ہے کسی بھی شہر کا کوئی نام ہوتا ہے تو یہ حروف ان کے یہ ان کے اسما ہیں یہ ہم جانتے ہیں اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ جو صورتیں ہیں جن کا آغاز حروف مقطعات سے ہوا ہے ان میں ان صورتوں کا جو موضوع اور مضمون ہے یقیناً اس کی مناسبت ہے اور حکمت ہے ان کی کہ ان کا آغاز جو ہے وہ ان حروف سے کیا گیا ہے اللہ رب رب اللہ رب العزت کی طرف سے اور ہمارا اس پر ایمان ہے ہم اس پر ایمان لاتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان کو جس بھی حکمت کے ساتھ شروع کیا آغاز فرمایا یقیناً اس میں حکمت ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے اور اسی طرح سے ہم یہ بھی دیکھتے ہیں جو ہم نے معلوم کیا بعض علماء نے اس کو بیان کیا انہوں نے دیکھا کہ وہ صورتیں جن کا آغاز حروف مقطعات سے ہوتا ہے ان صورتوں کے فوراً بعد قرآن کریم یا کتاب یا وحی کا جو علم ہے اس کا ذکر موجود ہے جیسا کہ علی الحی القیوم نزل علیک الکتاب قاف و القرآن یاسین والقرآن الحکیم یا پھر قرآن کریم کے کسی وصف کا صفت کا ذکر ہے قرآن کریم میں کسی بس کا یا صفت کا ذکر ہے اس کی کسی خاص بس جیسے کہ سورہ روم اس اس میں خبر کا ذکر ہے جو کہ خبریں یعنی غیر کی خبر ہے جو اللہ کے سوا کوئی نہیں بتا سکتا اس کے بارے میں جو بعد میں سچ واقع ہو گئی تو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان صورتوں کے بعد جو ہے اسی طرح سے حامیم آئین سین قاف تدالے کا قبل نون وما اي ما يكتبون جو قلم لکھتا ہے اور عظیم ترین چیز جو قلم سے لکھی جاتی ہے وہ کون سی ہے اللہ کی کتاب ہے وہ قرآن ہے اس کے علاوہ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں اگر خصوصاً ذکر کیا جائے کہ وہ صورتیں جن کا آغاز الف میم سے ہوتا ہے ان کی شان کچھ مزید اس میں نرالی ہے اس اعتبار سے دیکھا جائے تو دیکھیے کہ یہ الف لام میم ابن قیم یہ بیان کرتے ہیں کہ ہم جو یہ حروف اپنی جو آوازیں ہیں اصل میں اس کا اصل تعلق پڑھنے سے ہے جو آوازیں ہیں جن کو ہم ادا کرتے ہیں قرآن کرتے ہیں وہ عربی کے جو حروف ہیں اسوات ہیں تو ان آوازوں کے نکالنے کے کل جو مخارج ہیں نا نکلنے کی جو جگہ ہیں جہاں سے یہ کل کے حروف حروف اور آوازیں نکلتی ہیں وہ سترہ جگہ ہیں سترہ مخارج ہیں ہمارے اندر جو اللہ نے رکھے ہیں ان میں تین جو ہے نا وہ اصول ہیں یعنی مخارج کی بنیادی جگہ جو تمام مخارج کی جو بنیاد ہے یعنی انہیں کہتے ہیں کہ وہ اصول المخارج ہیں اور وہ ہے حلق لسان شفتان حلق سے حمزہ الف کے الف اور لام وہ لسان زبان سے جتنے حروف ادا ہوتے ہیں ان میں سب سے زیادہ اعتماد جس کا لسان پر ہے وہ لام ہے اور شفقان آپ کے جو دو ہونٹ ہیں یہ تیسرا ایک اہم مخرج ہے یہ تینوں جو تین مخرج ہیں حلق حلق اور اسی طرح سے پھر جو ہے وہ لسان اور آپ کے دونوں ہونٹ شفقان یہ تین جو مخارج ہیں یہ اصول ہیں باقی سب ان کے ذمن میں آتے ہیں جتنے مخارج ہیں وہ ان کے ذمن میں آتے ہیں یہ اصول ہیں اور جن صورتوں کا آغاز اس سے ہوتا ہے الف لام میم سے ان میں تینوں مراحل کا ذکر ہے کائنات اور انسان کی ابتدا کا ذکر ہے اور اس کے بعد پھر آخرت اور قیامت کا ذکر ہے انتہا معاد ابتدا ہوگی خلقی اور معاد اور اس کے بعد درمیان میں وسط کا ذکر ہے کہ جو زندگی کے ساتھ انسان کے معاملات اور احکامات متعلق ہیں یہ ہر اس صورت میں جو علی الفلامین سے اس کا آغاز ہوتا ہے آپ کو یہ چیزیں اس کے اندر یہ ملیں گی یہ علماء نے مناسبت تلاش کی اور حکمت معلوم کی پھر اس کے بعد جو دیگر اقوال ہیں ان میں ہم نہیں جانتے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے بعد مزید جو اس کی حکمتیں ہیں اور ان کا جو مقصودی معنی ہے فی نفسی ہی ان سے کیا مراد ہے وہ اللہ کو مراد المراد اللہ کے اندر جانتا ہے اللہ کے علم میں ہے اور ہم ہم اس پر متشابہات کی طرح ایمان لاتے ہیں اور اس کے پیچھے نہیں دوڑتے اس کے پیچھے نہیں جاتے اگر جب علماء نے کوشش کی ہے کہ اس کی تفسیر اور اس کے معنی کو بھی تلاش کریں لیکن ان کی کوئی جو ہے وہ شرعی حیثیت اس اعتبار سے نہیں ہے کہ ہم حتمن کہہ سکے کہ ہاں سے یہی مراد ہے ایسے کچھ لگا کہ علی مراد اللہ ہے اللہ الفلام اور میم سے مراد محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم الفلام می را الفلام اللہ میم محمد رسول اللہ را رسول صلی اللہ علیہ وسلم الفلام میم صدق والذی جاء بصدق وصدق بھی اس طرح کی دیگر جو ہیں وہ تفسیری اقوال ہیں لیکن بہرحال ان میں حتمن ہم کچھ نہیں کہہ سکتے یہ بات بھی ہمیں معلوم ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے چیلنج تو ہے بہرحال اس لیے کہ اس پر کبھی انہوں نے اعتراض نہیں کیا آج کا بیوقوف اعتراض کرے تو کرے لیکن جو سب سے بڑے دشمن تھے اللہ کے رسول کے جو کہتا ہے کہ آپ ساحر ہیں آپ شاعر ہیں آپ مجنون ہیں آپ کسی سے کتاب لکھواتے ہیں فلاں آپ کا استاد ہے اس سے آپ جو ہے تملا وہ کرتا ہوں صبح شام اس کو املا کرائی جاتی ہے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم صبح شام اس کو املا کرواتے لکھواتے ہیں وہ ہمارے پاس لے کر آ جاتے ہیں جو یہ دعویٰ کرتے اور یہ بہتان لگاتے انہوں نے بھی کبھی اعتراض نہیں کیا کہ یہ کیا حروف آگے ہیں شروع میں تو معلوم ہوتا ہے کہ ان کا جو زبان و بیان کا انداز تھا اس میں یہ بات معروف تھی اور ایک چیلنج تھا اور اس آگے وہ بے بس تھے اور یہ ایسی بات نہیں جو عربیت کے اسلوب سے باہر کی بات ہے اور اللہ کا چیلنج کیا ہے کہ یہی وہ حروف ہیں جن سے تمہارا کلام مرکب ہوتا ہے اور یہی وہ حروف ہیں جن سے میرا یہ کلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جن سے مرکب ہوا ہے اگر تمہارے پاس ہمت ہے اور بشر کی یہ دائرے میں ہے تو لے کر آؤ ایسا کلام اس حروف سے بنا کر لاؤ جو اس جیسا ہو تحدی ہے اس میں ایک چیلنج ہے پھر یہ دیکھیے کہ یہ سورت جن حروف سے شروع ہوتی ہے علی اسلام میم سورہ بقرہ میں آپ کو علی اسلام اور میم کی تکرار ملے گی سب سے زیادہ سعد میں آپ کو سعد کی تکرار ملے گی اور سعد حرف سعد کی صفات بھی ہیں کچھ یعنی علم تجوید میں الحمد للہ ہمارے گروپ میں جو احباب موجود ہیں وہاں پہ تجوید کے بھی دروس ہوتے ہیں ہمارے ایک محترم بھائی ہیں عمر شاہد صاحب وہ ماشاء اللہ بہت اچھے طریقے سے اس کو دروس ہے وہ انشاء فرما رہے ہیں تو اس میں آپ دیکھیں گے اگر آپ سواد کی صفات پڑھیں ان صفات کے اندر جو جو صفات ہیں اس کا آپ کو اسلوبرا ساتھ میں ملے گا اس میں اختصام ہے جھگڑے ہیں اہل جنت کا اہل جہنم کے ساتھ اس کا ذکر ہے اور اس کے علاوہ اور بھی قسم کا ذکر ہے اختلافات کا ذکر ہے اور یہ تمام چیزیں کاف میں آپ کو قاف کی تکرار ملے گی قیامت کا بھی ذکر اس کے اندر موجود ہے ٹھیک ہے نا یہ چیزیں بھی موجود ہیں تو بہرحال یہ وہ حروف ہیں جن سے اللہ کا کلام ترتیب آتا ہے اگر کسی انسان کے بشر کے دائرۂ اختیار میں ہوتا تو اس کی مثال لے کر آتا لیکن وہ نہیں لا سکتا ہے کیونکہ اللہ کا کلام سبحان اللہ معجز ہے سورت البقرہ اس کا آغاز علی کلام میم سے ہے عظیم صورت ہے بہت عظیم صورت ہے مدنی صورت ہے جیسا کہ بنارسیہ کیا دس سال اس کا زمن نزول ہے اور سورہ متفقین کے بعد جو ہے اس کا نزول ہوا اور اس سورت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے وہ تفصیل فرمائی ہے ایک اور عظیم صورت کی جو قرآن کی عظیم ترین صورتوں میں سے ہے کون سی قرآن کی قرآن کی عظیم ترین صورت ہے سورت کا حادثہ من المسانی والقرآن العظیم تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ الحمد للہ فرمایا یہ والقرآن العظیم یہ السبع المسانی ہے اور یہی القرآن العظیم ہے یعنی سات آیتیں جو بار بار دہرائی جاتی ہیں جن میں تکرار کے ساتھ ان کو پڑھا جاتا ہے یا اس اس لیے لیے مسانی ہے کہ اس کے اندر وہ تمام تمام تعلیمات جو دیگر شرائع میں تھیں اور قرآن کریم کے اندر موجود ہیں ان کا خلاصہ اجمالن وہ تمام کی تمام تعلیمات اس کے اندر موجود ہیں اور واقعہ سورہ فاتحہ بہت عظیم صورت ہے اس کا ایک نام القرآن العظیم بھی ہے ٹھیک ہے جیسے کہ قرآن کل کا کل جو ہے وہ مسانی ہے مسانی کیا ہے اس میں جو ہے وہ جو موضوع ایک جگہ پر بیان ہوا دوسرے مقامات پر توحید کا موضوع ہو اور اس میں جو ہے وہ عبادات کا بیان ہو سیاست کا بیان ہو معاشرت ہو معیشت ہو یا اس میں جو ہے وہ قصص ہو کچھ بھی ہو لیکن وہ تمام کے تمام تکرار کے ساتھ آتے ہیں اور ایک سبق دوسرے کو سپورٹ کرتا ہے اس کی تائید کرتا ہے مسانی بار بار وہ چیزیں دہرائی جاتی ہیں تو یہ اختلاف نہیں ہے اس کے اندر اس کے موضوعات میں توافق ہے اس کے موضوعات میں توافق ہے اور تقویت کا باعث بنتے ہیں جو اس کو پڑھنے والا ہے اس کے اندر بھی پھر اس کی سوچ میں پختگی پیدا ہو جاتی ہے بیلنس پیدا ہو جاتا ہے اور اس کی دلیل میں حجت میں قوت آ جاتی ہے اس کی باتوں میں تضاد اور اختلاف نہیں رہتا اپنی زندگی کے فیصلوں کے اندر بھی وہ بصیرت اللہ اس کو عطا فرماتے ہیں جو قرآن کریم کے اس اسلوب پر غور کرتا ہے تو یہ بھی ہے اور سورہ فاتحہ جو ہے وہ ایک عظیم صورت ہے اور یہ صورت البقرہ جو ہے اس کی تفصیل کرتی ہے اس کے موضوعات کا فرمایا الحمد للہ رب العالمین رب العالمین رب فرمایا کہ سورہ بقرہ میں آتا ہے یا الناس اعبدوا ربکم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء تو اب رب کا جو تعارف ہے اور تعریف ہے وہ سورہ بقرہ کے اندر موجود ہے ٹھیک ہے اور وہ اس کو بتایا گیا کہ رب العالمین کون ہے اسی طرح سے فرمایا الرحمن الرحیم تو سورہ کہتی ہے وہ تو تمام اللہ سبحانہ سبحانہ وتعالی کی فرمایا کہ لآیات لقوم يعقلون تو اللہ وتعالی کا رحمان الرحیم کا تعارف ہے اس کی الوہیت کا تعارف ہے سورۃ الفاتحہ کہتی ہے مالک یوم الدین آخرت کا دن کا ذکر ہے اس میں اجمالن نچوڑ ہے نا جوہر ہے جوہر ہے تو سورہ بقرہ تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ آخرت کے تمام معاملات کو بیان فرماتی ہے شروع میں کہہ دیا وہ سورت میں ہے یا کا نا یا کا نستعین صورت الفاتحہ میں تو سورہ بقرہ میں عبادت کی جمی انواع و اقسام اس کے اصول بیان فرما دی ہیں توحید بیان فرمائی ہے نماز زکات روزہ حج جہاد قتال اور تمام عبادات جو ہیں وہ بیان فرمائی ہیں یا جنا یا کا نستعین اس طرح سے استعانت کے بارے میں اللہ کی تعلیمات موجود ہیں اسرات المستقیم المستقیم المستقیم جو مستقیم راستہ ہے اللہ کی طرف لے جانے والا سیدھا وہ کون سا ہے جو متوازن ہے جو بالکل متوازن راستہ ہے المستقیم تو سورہ بقرہ میں اس کے آغاز میں یہ وہ کہاں پر ہے ذالک الکتاب لا ریب بفی خد المستقیم ٹھیک ہے یہ ہے اسرات المستقیم جو اس کو سمجھ لیتا ہے اس کو اس پر عمل کرتا ہے اس نے اس سراط المستقیم کو پا لیا ہے جو اس کو چھوڑتا ہے وہ اس سے محروم ہو جاتا ہے ایک دن سراط المستقیم سراط الدین سوراۃ علیہ غیر المقوب علیہ تو اس میں اللہ رب العزت نے بہت ہی اجمال کے ساتھ دو گروہوں کا ان کی دو صفات کے ساتھ ذکر فرمایا المقوب علیہ کون ہے یہود ہیں اور ابوا وہ نصارہ ہے تو سورہ بقرہ میں ان کا بھی خصوصاً جو ہے وہ یہود کا ذکر ہے اور میں سے پہلے گروہ کا زیادہ ذکر ہے المنافقون جو منافقون آتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے پھر وہ سورہ آل عمران کے اندر جو ہے وہ آپ کو نصارہ کا ذکر زیادہ ملتا ہے تو بہرحال المقوب عالیہ یہود ان کا آغاز سورہ بقرہ یعنی پہلے پارے سے ہو جاتا ہے یا بنی العالمین اور پھر تخویل قبلہ کی جو بحث جاتی ہے دوسرے پارے تک وہاں تک جو ہے وہ ان کے ساتھ کتاب اور ان کے ان کے جو ہیں وہ معاملات کا اور ان کے تمام کے تمام جو قبائل ہم کا ذکر ہے موجود ہے تو اس طریقے سے یہ صورت مبارکہ جو ہے وہ تفصیل بھی کرتی ہے سورت الفاتحہ کی اس کو کھولتی ہے اس کے بیانات کو مفصلاً بیان کیا ہے جو وہاں پر مجملاً بیان ہوئے تھے الفلامین سبحان اللہ میرے خیال میں یہاں تک آپ کو یہ بات کافی حد تک واضح ہو گئی کہ اس میں جو اس صورت کا آغاز ہے علی میم سے اس میں کیا حکمت اور کیا مسالے ہیں بنیادی دیگر یہ بات رہی کہ اس کا حقیقی فی نفسی اس سے مراد کیا ہے تو وہ اللہ رب العزت بہتر جانتے ہیں اس کے اندر ہم زیادہ خوض نہیں کرتے لیکن یہ کہنا کہ اس کا معنی بالکل معلوم نہیں ہے کسی جہت سے معلوم نہیں ہے یہ بات درست نہیں ہے میم ذالک کتاب تو اس صورت کے بعد جو ہے جو پہلی آیت علی میم کے بعد اس کے بعد جو تفصیل اب جو شروع ہوتی ہے جب اس میں مدخل ہے الفلامی مدخل کے بعد جب داخل ہوتے ہیں سورت میں تو سب سے پہلے جو آیت ہمارے سامنے آتی ہے وہ کیا ہے وہ ہے ذالک الکتاب ذالک الکتاب سبحان اللہ بہت عظیم آیت ہے بہت عظیم آیت ہے اور اس کے اندر اتنے پہلو ہیں جامعیت کے کہ انسان کل عمر لگا دے لیکن اس کے جوہر جو ہیں ان کی ان کو تلاش کرنے کی تکمیل نہیں کر سکتا ظاہر اس میں اشارہ باعث ہوتا ہے دور کی شاعری کی طرف اشارہ کرنا ہے نا تو آپ بولیں گے ذالک ذالک لام لام جو ہے ہے نا یہ بہت کے لیے دور کی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ذالک اور کاف خطاب کے لیے ہے جو مخاطب ہے قرآن کریم کا جو بھی مخاطب ہے وہ اس کو بتایا جا رہا ہے خطاب ہے اس کی طرف ذالک اب اشارہ اس سے معلوم ہوتا ہے ذالک سے کہ یہ ایک دور کی شے کی طرف اشارہ ہے تو قرآن کریم میں یہ بھی اسلوب ہے اللہ رب العزت کا جیسا کہ یہی اسلوب عربیت کے اندر موجود ہے وہ لوگ جن کے معاون میں قرآن نازل ہوا اگر کچھ ہے رفت شان والی ہو بلند شان والی ہو نا اونچی شان والی ہو بہت بلند ہو تو اس کی طرف جو ہے وہ اسے اشارہ بائٹ سے اشارہ کیا جاتا ہے ذرا اگرچہ آپ کے سامنے کیوں نہ موجود ہو ویسے تو یہ کتاب جو ہے ہمارے سامنے موجود ہے لیکن اور تین جگہ پر یہ کتاب موجود ہے لوح محفوظ کے اندر موجود ہے اور اسی طرح سے دوسرا یہ مکتوب یہ کتاب مکتوب شکل میں کہاں موجود ہے یہ ہے صحف مکرمہ سفرہ کرام بررہ اللہ کے ملائکہ کے پاس موجود ہے اور تیسرا ہمارے پاس یہ مکتوب ہے یہ موجود ہے لیکن اشارہ اشارہ بعید اس سے اس کی نسبت شان مراد ہے کہ یہ کتاب اپنی شان کے اعتبار سے بہت بلند ہے جیسا کہ اللہ نے قرآن کریم میں اہل کفر کے بارے میں فرمایا جو قیامت کے ان کا مکالمہ ہوگا تو اہل ایمان ان سے کہیں گے ظنكم الذي ظننتم بربكم ارباكم فاصبحتم من الخاسرين وہ تمہارا جو برا ظن تھا نا ظالم فرمایا وہ گھٹیا پن اور یعنی ان کی جو اسفل سب سے نچلا ترین ان کا جو شان تھی ان کے اس زن کی اس کو بھی ظالم کا بیان کیا تو بلند ترین شہ کی طرف اشارہ کرنا ہے رفا کے شان تو اسے اشارہ بائٹ استعمال ہوا اور پس ترین شہ کی طرف جب اشارہ ہوا تو بھی اسے اشارہ بائٹ استعمال ہوا تو قرآن کریم کی شان بلند ہے یہ اپنے پڑھنے والے کی عمل کرنے والے کی شان کو بلند کرتا ہے فرمایا اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويدع به اخرين اللہ اس کتاب سے بہت سی قوموں کو بلند کرتا ہے اور اس کی کتاب سے بہت سی قوموں کو پست کر دیتا ہے گرا دیتا ہے سبحان اللہ ذالک اور فرمایا الکتاب ابھی آیت مبارکہ پڑھنے کے تین طریقے ہو سکتے ہیں جو بنیادی میں بیان کرتا ہوں دیکھیے ایک ہے کہ آپ یوں پڑھیں ذالک الکتاب وقف کر لیں پھر لا ریب لفی وقف کر لیں پھر آپل للمتقین تو تین حصوں میں آپ نے تقسیم کیا اس کو ذالک الکتاب مکمل ایک جملہ ہے یہ عظیم الشان الکتاب ہے الکتاب قرآن کا ایک نام ہے الکتاب قرآن کا ایک نام بھی ہے اور ال جو لگا ہوا ہے نا وہ ال اس لیے لگا ہوا ہے وہ یہ بتانے کے لیے لگا ہوا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جو حقیقی معنوں میں کتاب ہے کے لیے ہے کہ تمام کتب کی جامع یہ کتاب ہے کوئی کتاب اپنی سب سے اعلیٰ ترین شکل میں اگر ہو سکتی ہے تو وہ یہی کتاب ہے باقی تمام کتابوں پر یہ نگران مقرر ہے جیسے کہ اللہ نے فرمایا سورہ معدہ میں آیت نمبر اڑتالیس میں فرمایا وہ بین ہم نے آپ پر جو کتاب نازل فرمائی ہے یہ سابقہ جتنی بھی جن سے کتاب جتنی بھی کتابیں ہیں تمام پر یہ مہم نگران ان پر مقرر ہے اس کا حکم ان پر چلتا ہے یہ حاکم ہے وہ اس پر حاکم نہیں ہے اس لیے کہ اصل کتاب ہونے کی حقدار یہ ہے اور کتاب جو ہے نا یہ کاف با کا جو مادہ ہے اس کا مفہوم ہوتا ہے کہ شے کو سوچنا انسانی اعتبار سے نیت کرنا اس کو مکمل سوچنے اور منصوبہ بندی کرنے کے بعد اس کو خارج میں ثبت کر دینا اس کو ثابت کر دینا محقق کر دینا خواہ وہ لکھنے کی شکل میں ہو خواہ کو شاید فرض کرنے کی شکل میں ہو خواہ وہ کسی قاعدے کو بیان کرنے کی شکل میں ہو جیسے کہ اللہ نے بہت سی باتوں کو جو کو فرض کیا لاگو کیا فرمایا کتب اللہ علیہ کتاب اللہ علیہ اللہ کا تم پر یہ فرض کیا گیا ٹھیک ہے نا اس کو بھی کتاب سے بیان فرمایا اور جو کتاب مکتوب ہے معلوم ہوتا ہے کہ اس کتاب میں ایسے قواعد اور ایسے احکامات اور ایسے اللہ سے کی تعلیمات یہ جمع ہیں جن کو بہت شاندار انداز میں ثبت کر دیا گیا ہے اور وہ حتمی ہیں اور محکم ہیں اتنے محکم ہیں کہ ان کو کتاب کہا مکتوب نہیں کہا حالانکہ مکتوب ہے اصل میں کتاب مصدر ہے یعنی لکھنا کتاب کیا ہے لکھنا لیکن وہ مصدر جو ہے وہ پھر بھی جو ہے وہ مکتوب کے معنی میں آ رہا ہے اس لیے کہ اس پر جو توجہ ہے نا وہ لکھی ہوئی جس شے میں لکھی گئی ہے وہ نہیں ہے بلکہ جو شہر لکھی گئی ہے نا جو شے لکھی گئی اور جو احکامات ہیں بذات خود ان پر سارا زور ہے سی یہ قرآن ہے یہ مستر ہے فرقان ہے یہ سب مساطر ہیں لیکن قرآن کریم کے ناموں کے طور پر استعمال ہوتے ہیں اس فیل میں جو جس جہت پر توجہ ہے وہ اس چیز پر توجہ ہے کہ جو شے لکھی گئی ہے نہ کہ وہ شے جس میں لکھی گئی ہے ٹھیک ہے اس پر توجہ ہے فرقان حق و باطل میں فرق کرنے والا قرآن ہاں قرآن کیا ہے جو چیز پڑھے جانے والی ہے جس کو کثرت کے ساتھ پڑھا جاتا ہے قراعت کی جاتی ہے جس کی تو جب آپ قرآن کریم کی کثرت والے پہلو پر توجہ فرمائیں گے تو اس کا نام قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اترا تھا وہ کیا اترا تھا کتاب تو نہیں اتری تھی نا اس شکل میں وہ قرآن اترا تھا آپ کو پڑھایا گیا آپ کو پڑھایا گیا تو ہر بھی بھی لسان اجر ان علی آہ و قرآن علی علینا بیانہ کہ آپ اپنی زبان کو تیز سے مت دیجیے یہ قرآن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذمہ داری ہے تو یہ قرآن تھا جو اللہ کے رسول کو پڑھایا گیا اس کے بعد پھر یہ کتابی شکل میں آیا خطیب بغدادی بہت بڑے ایک امام گزرے ہیں اور محدثین کے بھی امام ہیں اور کہتے ہیں ان العلم كان في في صدور الرجال الرجال فصار بطون الكتب ولكن بقيت المفاتيح بين ايدي یہ علم جو ہے پہلے انسانوں کے سینوں میں تھا پھر اس کے بعد ان سینوں سے نکل کر یہ کتابوں کے اندر آیا صحیفوں کے اندر آیا لیکن کنجیاں ابھی تک سینوں کے اندر ہیں سبحان اللہ علم کو کھولنے کی چابیاں سینوں کے اندر ہیں ان کے قدموں میں بیٹھو گے تو کتاب کھولنی آئے گی خاص طور پہ قرآن کریم اس لیے اگر آپ قرآن کریم کو دیکھیں تو اس کو اسی طرح سے پڑھنا ہے جس طرح سے محمد رسول اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو پڑھایا اور جس طرح سے صحابہ کرام نے امت کو پہنچایا اس لیے اگر آپ قرآن کریم کی چراغ کی صنعت دیکھیں تو وہ سند بھی لکھا ہوتا ہے آن فلان فلان فلان کہ میں نے اس سے پڑھا اس سے پڑھا اس سے پڑھا اور پھر وہ سند کہاں جا کے رکتی ہے بتایا آپ کو عن رسول اللہ نہیں جبریل اور رب العالمین وہ اللہ تک چلتی ہے سند وہ سند متصل ہوتی ہے اللہ سبحان و تعالیٰ سبحان اللہ یہ قرآن کی شان ہے یہ قرآن کے قاری کی شان ہے کہ وہ خود سے قرآن کھول کے شروع نہیں کرتا جس جس طرح چاہے اسے پڑھ لے کیونکہ سند ہے قرآن متصل ہوتی ہے اللہ کا محاکمین اور وہاں سے اترتا ہے اس کا پڑھنے کا طریقہ اور پھر یہ کتاب ہے لیکن قرآن سے پہلے یہ مکتوب بھی تو ہے محفوظ کے اندر یہ مکتوب بھی ہے تو یہ کتاب بھی ہے اس اعتبار سے تو یہ اس کے اندر جو ہے وہ اس کی شان ذالک الکتاب اب آپ سمجھیں کہ الکتاب کتاب کیوں آیا ہے کہ کتاب کے جمی مفاہیم میں جو حسن اور کمال ہو سکتا ہے وہ صرف اسی کتاب کے اندر جمع ہے اگر کوئی کتاب حق ہو کتاب کہلانے کی حقدار ہے کہ اس میں احکامات اور تعلیمات اور قوانین کا اتنا شاندار مجموعہ ہے اس ترتیب کے ساتھ تو وہ یہی کتاب ہے القرآن کتیبہ کہتے ہیں اس لشکر کو جو مختلف قبیلوں سے جمع کرنے کے بعد اس کے مختلف آب افراد لیں لے اور ایک لشکر ترتیب دے دیں وہ کتیبہ ہوتا ہے ٹھیک ہے نا مختلف جگہوں سے لوگ آتے ہیں ان کو ترتیب دیا ایک لشکر کی شکل میں اور خاص انداز میں وہ کتیبہ تو قرآن کریم میں اس طرح سے احکامات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو کلام ہے اس کو ترتیب دیا گیا ہے تو یہ ہے ذالک الکتاب تو اگر ہم یہاں وقف کریں تو کیا معنی ہوا کہ یہ عظیم الشان الکتاب ہے ہے کیا نا یعنی بات مکمل ہو گئی اگلی جو بات وہ کیا ہے لا رئی بفی اس کو عربی میں کہتے ہیں کہ دوسری خبر ہے ذالک سے بات شروع ہوئی تھی ذالک کے بارے میں خبر دینی تھی آپ جب نے کہا نا کہ عظیم الشان کسی کی طرف اشارہ کیا آپ کو خطاب کرنے کے بعد وہ عظم و شان چیز کیا ہے تو سننے والا کو کیا بتا چلا وہ کیا ہے الکتاب وہ الکتاب ہے یہاں رک گئے دوسری خبر اب ذالکہ کی وہ عظیم و شان کیا ہے لا ریب بفی اس میں ریب کا وجود اس میں ریب کا وجود نہیں ہے لا نفی جنس کیا ہے لا جو لا یہاں پہ آیا نا اس کا اسم پہ فتح زبر ہوتی ہے لا ریبا ریبن تو نہیں کہا نا تو اس کو بولتے ہیں عربی کے اندر نفی جنس یعنی رئیف کے جنس کی نفی اس کو اور میں سمجھاتا ہوں آپ کو آسان الفاظ میں آپ نے کسی شخص سے کہنا ہے کہ گھر میں ایک مرد موجود نہیں ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں لا رجل فدا لا رجل تنوین ہے پیش آئی ہے ٹھیک ہے نا رجولان ہی کہا نے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ لا رجل الفدار بل رجولان السلاسا ایک مرد نہیں ہے بلکہ دو ہیں یا تین ہو سکتے ہیں تو آپ نے نفی کی ایک کی نفی کر دی لیکن ایک مرد کی نفی ہوئی ہے دو کی نفی نہیں نفی کی نفی پھر اس لیے بل لگانا چاہیے کہ لا راجو الفار بل اللہ طرح کہہ سکتے ہیں آپ لیکن اگر آپ کہہ دیں لا راجو اللہ فدا زبر ڈال دیں لام پر اس کا مطلب ہوگا کہ جس کو مرد کہا جاتا ہے نا اس کی جنس کا وجود ہی نہیں ہے گھر نہ ایک نہ دو نہ کم نہ زیادہ فرق سمجھ آ گیا تو لا رجولا فدار کے بعد بل رجولان نہیں کہہ سکتے غلط ہو جائے گا لا ریب بفی کا مطلب کیا ہوا اس میں ریب کا وجود نہیں ہے اور رئیب کیا ہے میں کئی بار بیان کر چکا ہوں اور آپ کو اللہ کے رسول کی حدیث بیان کی تھی کہ جب آپ گزرے ایک تو ایک ہرن جو سو رہا تھا تو سابق رام کا شکار کرنا چاہا محرم خاطف تو آپ نے کہا کہ لا یو ریب ہوں احت کہ کوئی اس کو کسی شے کے ساتھ جو ہے وہ ریب میں نہ ڈالے شکار کرنے کے لیے ہرن جب ہڑبڑا کر اٹھے گا تو پریشان ہو کر بھاگے گا اس میں جو اضطراب ہے اس کی جو کیفیت ہے وہ خوف بھی ہے اور کنفیوژن بھی ہے اضطراب بھی ہے قلق اور اضطراب ہے کہ میں کیا کروں وہ جو اس کو ریب بولتے ہیں وہ ریب فرمایا اس کتاب میں ریب نہیں ہے تو اس کتاب کو پڑھنے والوں کے اندر ریب ہوتا ہے ہو سکتا ہے بہت ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کتاب پڑھتے ہی اس لیے کہ ہمیں شرارت کرنی کر لی کثیر وہ بھی کثیر اللہ ریب کا اس بات کرتا ہے ان کے لیے اس بات کرتا ہے فرمایا انہوں کو ہوں پھر یہ تو دوں کئی مختلف الفاظ قرآن کریم میں آئے ہیں کہ وہ رئیب کا شکار ہیں تو قرآن پڑھنے کے باوجود بھی کثیرہ وہ ریب میں رہتے ہیں قرآن رئی رہی ہے ان کے ریب کی گارنٹی نہیں لی ان کا ریب تب ختم ہوگا قرآن کے قاری کا جب وہ اخلاص کے ساتھ قرآن پڑھے اور تقوا حدل المتقین ہے نا اس کے بعد جب وہ اخلاق کے ساتھ اس ہدایت کو جاننا چاہے گا تو اس کے اندر جو ہے اس ریب کی نفی ہوگی ورنہ قرآن کریم میں نہیں ہے کیا مطلب ہے اللہ کا کلام ریب سے ہے یہ من جانب اللہ ہے اس بنا پر آپ کو اس کلام کے اندر کبھی بھی تضاد نہیں ملے گا اس کی ایک بات دوسری بات کو تائید کرتی ہے اختلاف اور تضاد نہیں ہے امن غیر اللہ لوا جادی اختلاف کثیرہ اگر غیر اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اس میں اختلاف ہوتا تھوڑا سا مجھے ٹائم دیجیے گا میں یہ آئٹ مکمل کر دوں گی پہلی آئٹ تھوڑا سا بیان کر دیں ان شاء اللہ یہ موضوع ذرا مکمل کرنا ضروری ہے فرمایا کہ لا رحب افی تو کیا سمجھ آیا اس میں ریب کا وجود نہیں ہے اس کو ریب کہا جا سکتا ہے اشک مال فرقی وشتراف وہ شک اس میں قلق اور اضطراب بھی ہوتا ہے اور کسی اہم چیز کے بارے میں ریب پیدا ہوتا ہے علماء کہتے ہیں کہ شک تو عام چیز میں بھی ہو سکتا ہے لیکن ریب عام طور پہ وہاں پیدا ہوتا ہے کہ وہاں پر شک ہوتا ہے کہ جہاں پر انسان کی کوئی اہم معاملہ ہے زندگی کا کوئی زندگی موت کا معاملہ ہے کوئی روٹی روزی کا معاملہ ہے کوئی ایسا اہم معاملہ ہے جو انسان کے لیے اہم اور خطرے کا باعث بن سکتا ہے تو وہاں پر جب شک ہو جائے کہ کیا کروں کیا نہ کروں تو وہ صرف شک نہیں ہوتا بلکہ وہ قلب اور اضطراب پیدا کرتا ہے کرتا ہے تو وہ رئی کی ایک صورت ہے لا بفی فرمایا اس کتاب میں نہیں ہے یہ کتاب اس سے بالکل پاک ہے نہ کم نہ زیادہ اس کی جنس جس کو ریب کہا جاتا ہے نا اس کا وجود ہی نہیں ہے للمتقین یہ نہیں کہا کہ یہ ہادی ہے نہیں ہدن یہ سراپا ہدایت ہے سبحان اللہ یہ نہیں کہا کہ ہدایت دینے والی نہیں ہدایت ہے یہ خود ہی ہدایت ہے یعنی سراپا اس میں مبالغہ ہے خدا استعمال کرنا یہ تیسری خبر ہے کی کی پہلی خبر کون سی تھی الکتاب کہ یہ کامل ترین کتاب ہے یہ کامل ترین کتاب ہے عظیم ترین کتاب ہے یہ عظیم الشان کامل ترین کتاب اور فرمایا لا رہی بفی اس میں شک رئی کا وجود میں شاخ اس نے نہیں بولتا کہ آپ ریب کا ترجمہ شک سے نہیں لگے تو میں نے آپ کو ریب جب بیان کر دیا تو ریب بولنا چاہیے ٹھیک ہے نا شک الگ ہے عربی کے اندر ریب الگ ہے اس میں ریب کا وجود نہیں ہے خدل المتقین یہ سراپا ہدایت ہے کن کے لیے متقین کے لیے ایک یہ ہے پڑھنے کا انداز ایک آپ یوں پڑھ سکتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب یہاں وقف کر لیں اب کیا ہو جائے گا ذالک الکتاب لا ریب ذالک الکتاب لا ریب اب ہے کہ یہ الکتاب خبر نہیں ہے اب ذالک اور الکتاب دونوں مل کر وہ عظیم الشان کتاب اب آپ منتظر ہیں خبر ہے خبر کیا ہے لا رئی لا رئی اس کے عظیم الشان ہونے میں نقص اور ہر طرح کی تضاد سے پاک ہونے میں اور عظیم ہونے میں اور الکتاب حق الکتاب ہونے میں کوئی رئی کسی رئی کا وجود نہیں ہے اور پھر ہے فی ہی ہدل للمتقین اسی میں ہے ہدایت کس کے لیے متقین کے لیے جو خاص ہے کس کے لیے متقین کے لیے ایک انداز یہ ہے پڑھنے کا ذالک الکتاب لا ریب فی تو یہ اس میں کیا ہے کہ وہی بات ہے لیکن تھوڑا اس میں اب فرق ہو گیا اس میں یہ ہے کہ وہ عظیم الشان کتاب جس میں کوئی شک نہیں ہے حدل المتقین صرف ہدایت ہے متقین کے لیے لیکن حدل المتقین اور فی ہی حدل المتقین دونوں کے پڑھنے میں پھر فرق ہے فی ہی میں حسر ہے کہ اسی میں ہے ہدایت متقین کے لیے اور حدل المتقین اگر فی کے علاوہ پڑھے تو پھر اس میں وہ حسر نہیں ہے وہ تخصیص نہیں ہے جو فی ہی کے ساتھ آپ کو ملتی ہے ٹھیک ہوگی بات یہ تمام انداز پڑھنے کے درست ہیں اور یہ قرآن کریم کی جامعیت اور اعجاز پر دلالت کرتے ہیں ان میں کوئی تضاد نہیں ہے ایک دوسرے کے معنی کو تقویت دے رہے ہیں اس کی تائید کرتے ہیں علی فلاح میم زالکل کتاب لا للمتقین الفلام میم الفلا الکتاب لا رئیب فی حدل الکتاب لا کل کتاب حدل للمتقین الفلام میم ذالک الکتاب ذالک الکتاب لا ریب فی حد المتقین یہ غلط ہے فی کو آپ کاٹ نہیں سکتے ہیں درمیان میں سے فی کو آپ یہ پہلے سے ملائیں گے یا اس کے بعد والے کلمے سے ملائیں گے ٹھیک ہے علی میم ذا رک الب اللہ وفی حد المطیم الفلاق الب ایک دین تھے ان کو میں نے دیکھا کہ وہ یہ آیت پڑھنے لگے الفلام میم اور انہوں نے پڑھا اس کے بعد ذارک الکتاب اور رونے لگے سبحان اللہ اور اس کے بعد وہ کافی دیر روتے رہے اس سے آگے ان کے لیے پڑھنا مشکل ہو گیا اب اللہ ماشاء اللہ ہمارے معاشروں میں کوئی سنے کہ یار پتہ نہیں کیا ہوا مولوی صاحب کو اس میں کون سی بات ہے لا کے اندر الکتاب کے اندر اس میں تو کچھ بھی نہیں ہے لیکن جب آپ غور کریں کہ اللہ اشارہ کرتے ہیں کہ یہ عظیم الشان ہے اور یہی وہ کتاب ہے جس میں سب کچھ ہے تمہارے لیے اس سے بعد تمہارے لیے کچھ بھی نہیں ہے انسانیت کا وجود اگر ہے تو اسی کتاب کے اندر ہے اللہ کا قرب اگر ہے اگر نور ہے اسی کتاب کے اندر ہے زارق الکتاب اس لیے تو الکتاب اس کا کہ نام ہے سبحان اللہ اگر اس تصور کے سارے اس کو پڑھا جائے تو واقعات انسان اس سے آگے نہیں جا سکتا ہے زارک الکتاب اور لا رہی بفی کہیں بھی آپ وقف کر لیں ایک عجیب خوبصورتی اور حسن جو ہے وہ اس سے پیدا ہوتا ہے تو یہ مختصرا اس کی پہلی آیت تھی ان شاء اللہ پھر تفاصیر اس کی بعد میں کریں گے حدل المتقین میں ہدایت کا بیان ہے کہ یہ سراپا ہدایت ہے اور یہ ہدایت جہاں پہ جو نکرا استعمال ہوا اور اس پہ ترمین ہے اس کے اندر بھی شمول اور تعظیم ہے یعنی دونوں طرح کی ہدایت ہے ہدایت ارشاد کی بھی ہے اور ہدایت جو ہے وہ توفیق اور عمل کی بھی ہے ارشاد کے ہے کسی کو راستہ دکھا دینا یہ حق ہے یہ جنت کا راستہ ہے یہ بھی ہدایت ہے یہ بھی ہدایت ہے اور اس راستے پر چلا دینا منزل تک پہنچا دینا یہ بھی ہدایت ہے جو پہلی ہدایت ہے راستہ دکھا دینے والی وہ تو اللہ کے رسول کا منصب ہے فرمایا کہ وہ ان مستقیم یقیناً آپ سرات مستقیم کی طرف ہدایت دیتے ہیں اللہ کے رسول کو فرما تو آپ دیتے ہیں دکھاتے ہیں راستہ ہدایت کا آپ بیان کرتے ہیں لیکن جو دوسری ہدایت ہے کہ توفیق اور عمل اور انسان کو وہ ہدایت مل جائے کہ انسان اس پر چلتے ہوئے راستے پر اللہ تک پہنچ جائے وہ اللہ کے رسول کے اختیار میں نہیں ہے اس لیے فرمایا ان انقل تحدیم جس کو آپ چاہیں اس کو ہدایت نہیں دے سکتے ہدایت کی نفی بھی کی ہے اللہ کے رسول سے اور ہدایت کا اس بات بھی کیا ہے تو جس کا اس بات کیا ہے وہ کون سی ہدایت ہے وہ ارشاد ہے راستہ دکھانا اراط الطریق یہ اللہ کا راستہ ہے جنت کا راستہ ہے اور جس کی نفی کی گئی ہے وہ اس راستے پر چلنے کی قوت اور عمل کی توفیق کا تھا فرمانا جو صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر جو ہدایت ہے نا یہ دونوں کو شامل ہے لیکن خاص کن کے ساتھ ہے متقین کے ساتھ خاص ہے مزید شاء کل ہم بیان کریں گے متقین اور ان کی صفات اور پھر اس میں مزید جو اس کی حکمت ہے وہ اللہ تعالیٰ توفیق وصلی اللہ تعالیٰ وسلم